پڑھیے صلی اللہ ہو علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کایا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسو لاہ یا حبیب اللہ اللہ پھر کے گلی گلی تبا تھوک سب کے کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں دل کو جو آل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ کلام میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سدت نے مدینے سے رخصتی پر لکھا ہو کیونکہ اس کے مضامین کو جس طرح کے واللہ عالم بڑا ہی پرسوس عشق رسول یاد مدینہ غم مدینہ میں ڈوبا ہوا یہ کلام ہے آئیے اس سے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کے گلی گلی تباہ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 روستے کا اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے ساہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے ساہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں بارے نہ تھے حبیب کو روئے جو اب نصیب کو چہل کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چہن کہو گواہ کیوں دل کو جو اب دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں ہم تو آپ نا گوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون میں رلا کیوں چھیڑ کے گل کو نو بہار خون میں رلا کیوں دل کو جو دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سنگے درے سبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں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 جان گئی مو روز پذو کرے خدا روز پذوں کرے خدا جس کو ہو در دکا مزہ نہ ناز دوا اٹھا کیوں جس کو ہو در کا مزہ نہ دے دبا اٹھا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی جائیں کیوں ہے تو رضا نرا جائیں ہم کوئی بجا ہے سو زغم سانزے طرب بجا کیوں کوئی بجا ہے سو زغم سانزے طرب بجا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جان کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جان کیوں تیری گلی سے جان کیوں الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے والدین کے عیسال ثواب کے لیے شیرنی اور یہ رسائل کا لنگر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے ہم سب کے والدین پر رحمت نازل فرمائے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے الحمد مدنی چینل پر سلسلہ فیضان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جاری آج اس کا یہ تیسرا سلسلہ تھا اور یہ انشاءاللہ شاء اللہ از وجل بارہ ذوالحجہ تک یہ جاری رہے گا اس میں اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو پر بیان ہوا اور اس کے ذمن میں کئی مدنی پھول ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے حوالے سے زیر بحث آئے ہیں آگے انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک پر کچھ مکالمہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ بدھ کو جیسا کہ جیسے کل منگل ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر انشاءاللہ اللہ مکالمہ ہوگا کل پیر ہے معذرت کے ساتھ کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیدھا مکالمہ ہوگا اور یہ سلسلہ رہے گا بدھ کو اجتماعی قربانی کے سلسلے میں ہمارا مکالمہ ہے ان شاء اللہ بدھ کو قربانی اور اجتماعی قربانی کے سلسلے میں اس زمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو وہ ہمیں آپ سوالات بازاریہ ایس ایم ایس یا بازاریا کال بھیج سکتے ہیں ہماری مجلس کے بعد نمبر آپ کو یہ وقتاً وقتاً مدی چینل پر دکھاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو سلسلہ ہمارا بھی جاری ہے فیضان اسماعیل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ تین سلسلے ہو چکے اس سلسلے یہ نمبر اب اس وقت آپ کے اسکرین پر موجود ہے تو اس سلسلے کے لیے بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوالات پہلے سنتے ہیں تاکہ اس کا اگر کوئی شرعی سوال ہے تو اس کا جواب ہم مطلب کہ ہمارے دار وغیرہ سے لے کر اس کے بعد ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سوالات پہلے سے دے دیں اور سلسلہ دیکھتے رہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا نمبر بھی آئے گا اور اس کا جواب بھی اللہ نے چاہا تو ممکنہ صورت میں اللہ نے چاہ تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ پھر یہ قربانی کے حصلے ہوں گے پھر حج کا بیان ہوگا تحویل قبلہ پر انشاءاللہ ہمارا مکالمہ ہونا باقی ہے مکہ مکرمہ کے فضائل مدین منورہ کے فضائل اور کعبہ مشرفہ کے فضائل تعمیر کعبہ کے بارے میں الحمد ہمارا مکالمہ ہونا یہ ابھی باقی ہے کئی موضوعات اس کے ذمن میں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی ہیں انشاءاللہ دعائے دعائیں ابراہیمی ابراہیمی پر بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا مکالمہ ہونا اللہ نے چاہ تو باقی ہے تو یہ سلسلہ جو ہمارا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست یہ روزانہ صبح ساڑھے سات بجے نشر مقرر کے طور پر مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے روزانہ صبح پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے یہ مدنی مکالمہ ہمارا مدنی چینل پر نشر مقرر کے طور پر مکمل دکھایا جاتا ہے اور روزانہ رات آٹھ بجے یہ مکالمہ شروع ہوتا ہے آج الحمدللہ حسب معمول چونکہ ہمارا وہ اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ بھی رہتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ اس کا بھی انداز چلتا رہے اور یقینا نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے آقا کا ذکر مبارک سنتے ہیں تو دلوں کو جلا نصیب ہوتی ہے روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور کون سا عاشق ہوگا جس کو تازگی نصیب نہ ہو تو دیکھتے رہیے مدنی چینل اور اس کی دعوت بھی دیتے رہیے قربانی کے دن ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا کرے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کیجیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے پیش کیجیے جیسا کہ ابتدان بیان ہوا تھا کہ روزوں کے دن ہیں عبادت کی راتیں ہیں کل تو پیر شریف کا روزہ ہے اور آپ نیت کرتے ہیں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی ماشاء اللہ ہمارے پیر شریف کا روزہ اس طرح میں رکھیں گے ناظرین بھی نیت کریں کہ کل ان اللہ ہو سکا تو پیر شریف کا روزہ بھی ضرور رکھیں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم